درس قرآن ڈاٹ کام آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفصیل قرآن مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کی آواز میں اور اللہ کہتے ہیں یاد کرنے کے لیے آسان پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات اسلام کا نظریہ یہ ہے ہم دو ناتھ بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے بلندی بے اپنا نصیب آ رہا ہے ڈبلو ڈبلو ڈبلو ڈاٹ دس قرآن ڈاٹ کام ہوا ہر والا دل بدل دے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 میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں خدا یا رحم فرما دل بدل دے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے کروں قربان اپنی ساری خوشیاں تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا فضل فرما دل بدل دے سہل فرما مسلسل یاد اپنی خدایا فضل فرما دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے میری فریاد سن لے میرے مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل مغموم کو مسرور کر دے دل بے نور کو پر نور کر دے فروزہ دل میں شمع تور کر دے فروزہ دل میں شمع تور کر دے یہ گوشہ نور سے معمور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میرا ظاہر سمر جائے الہی میرے باطن کی ظلمت دور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے میں وحدت پلا مخمور کر دے محبت کے نشے میں چور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے ہے میری گھات میں خود نفس میرا خدایا اس کو بے مقدور کر دے میرا ظاہر سنور جائے الہی میرے باطن سے غفلت دور کر دے السلام علیکم الحمد للہ الحمد للہ احمد ہو انستا ہو انستا فروظ بلہ من شرور انفسینہ من سیات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 فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے محترم بزرگوں میرے دوستوں حضرت مولانا اسلم شیخ پوری صاحب دامت برکاتہم العالیہ باوجود ہے کہ بہت کوشش کرنے کے وہ آپ لوگوں کے پاس تشریف نہ لا سکے صبح نو بجے سے وہ ایئرپورٹ پر موجود ہیں لیکن موسم کی خرابی اور بارش وغیرہ کی وجہ سے وہ یہاں تشریف نہ لا سکے ان حضرات نے مجھے حکم کیا ان کے حکم کی تعمیل میں آپ کے سامنے حاضر ہوں اور ظاہر ہے کہ آپ حضرات جس سمندر سے پانی پینے کے لیے آئے تھے کنواں وہ پیاس نہیں بجھا سکتا وہ ایک سمندر ہیں میں ان کے سامنے کنویں کی مثال بھی نہیں رکھتا لیکن جو کچھ اللہ والوں سے سنا ہے اللہ والوں کی باتیں سن رکھی ہیں وہ آپ تک پہنچانے آیا ہوں جو آیت میں نے تلاوت کی اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے بھائی غور سے سننا وہ اما من خوف مقام اور کہ جو شخص اس بات سے ڈرا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اللہ کو منہ دکھانا ہے اللہ کو جواب دینا ہے اس بات کا ڈر اس کے دل میں ہوا اور اس ڈر کی وجہ سے ونہن نفس عن اس نے اپنے خواہشات کو روک لیا بری خواہشات پر عمل نہ کیا اللہ فرماتے ہیں هِيَ الجنت کہ ایسے ہی آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے جنت خوف اور حزن اللہ کا خوف کو پیدا کرنا میرے جوان ساتھی خصوصاً اس بات کو سنیں غور سے سنیں کہ اللہ پاک نے جنوں اور انسانوں پر سے وہ حالات اٹھا لیے منکشف نہیں کیے ورنہ آپ دیکھ لیجئے جانوروں کو قبر کے احوال کھول دیے گئے ان کو نظر آتا ہے کہ اندر عذاب کیسا ہو رہا ہے معاملہ کیسا ہو رہا ہے لیکن جنوں اور انسانوں سے یہ چیز اس لیے اٹھا لی گئی تاکہ دیکھیں کہ اللہ کا کلام جو کہہ رہا ہے اس پر کس قدر یقین رکھتے ہیں میرے بندے وہ اما من خوف مقام اور ربی ہوا اس دو جملوں کے اندر اللہ پاک نے پورے دین کو بیان فرمایا ہے جس کے اندر خوف ہلائی ہوگا وہ بتائیے کیا سود خوری کرے گا جس کے اندر خوف الہی ہوگا وہ نمازوں کو چھوڑے گا جس کے اندر خوف الہی ہوگا وہ اللہ کی عبادت سے روگردانی کرے گا کیا وہ اپنے چہرے پر سنت نہیں سجائے گا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا جب اللہ کا خوف دل میں آتا ہے خواہشات خود بخود کم ہو جایا کرتی ہیں دو لفظ ہیں خوف اور حزن خوف کسے کہتے ہیں ظاہری ڈر کو اور حزن کہتے ہیں اندر کے ڈر کو اور اندر کی غمگینی کو غم کو اندر کے غم کو حزن کہا جاتا ہے علماء نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب کسی کے دل کے اندر حزن پیدا ہو جائے اور اندرونی کسی بھی وجہ سے اس کو غم لاحق ہو جائے ماں کا پیارا بیٹا اس دنیا سے رخصت ہو جائے امتحان میں ناکامی ہو جائے کاروبار میں کروڑوں روپے کا نقصان ہو جائے اندر کا حزن بیٹھ جاتا ہے اس حزن کی وجہ سے کھانا پینا چھوٹ جایا کرتا ہے اللہ والے فرماتے ہیں جب اندر کا حزن ہو اندر حزن ہو تو کھانا پینا کم ہو جایا کرتا ہے جب اللہ کا خوف ہو تو گناہ کم ہو جایا کرتا ہے جب اللہ کا خوف ہو تو گناہ کم ہو جایا کرتے ہیں آج دو باتیں اصل ہیں آپ حضرات سے عرض کروں دو باتیں اصل ہیں ایک اللہ کا خوف اور دوسرے ہمارے گھر میں دیوی اللہ کی نعمت والدین یہ میں ہر جگہ عرض کرتا ہوں کہ اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اللہ کے تعلقات خراب ہیں اور والدین سے معاملہ خراب اس وجہ سے کہ ہم والدین کو وہ مقام نہیں دیتے جو اللہ کے رسول نے اور اللہ نے والدین کو مقام دیا میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں حدیث مبارکہ میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے رام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور کیا عالم ہوگا جب سورج دمک رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے پاس موجود ہوں کیا عالم ہوگا اس کیفیت کا سوچئے کیا مزہ آتا ہوگا جب آپ مولانا اسلم شیخو پوری صاحب کے لیے آتے ہیں اور جب وہ بیان کرتے ہوں گے آپ لوگوں کے دل کیسے تڑپتے ہوں گے جب سوچئے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود ہوں اور صحابہ فیض اٹھا رہے ہوں کیسی لذت آتی ہوگی ڈبلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے دور سے ایک اونٹنی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے ہیں صحابہ کے نام بھی ساتھ میں کھڑے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں بیٹھ جاؤ میرا حق ہے میں اس کو ادا کروں گا نوجوان طبقہ میری بات غور سے سنے اس واقعے کو میرا حق ہے میں ادا کروں گا پھر صحابہ کیا بتاتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دور تک تشریف لے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد کیا معاملہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت اس پر سوار ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح تشریف لا رہے ہیں جیسے کہ ایک غلام اپنے آقا کو اونٹ پر سوار کرائے اور وہ سواری کا لگام ہے وہ غلام پکڑ کر لے کر آ رہا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اونٹ کے مہار کو اس طرح پکڑ کر لے کر آ رہے ہیں اور اونٹ کو بیٹھاتے ہیں قریب جب آتے ہیں تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت ہے ان کے ساتھ سامان ہے جب وہ اونٹ کو بیٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا کاندھے مبارک آگے کیا کہ وہ بوڑھی خاتون اس پر سہارا لیں سوچئے جس پر جبریل قربان جس پر ساری کائنات قربان اس پر سہارا کون لے رہی ہے ایک بوڑھی عورت کاندھے پہ سہارا لے کر نیچے اترتی ہے نیچے اترنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک جس کو ہم کملی والے کہتے ہیں یا مزمل کہا گیا یا ایوہل مدثر کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر بڑے پیار سے اتاری اور احترام سے ان کے قدموں کے نیچے بچھا دی قدموں کے نیچے بچھا دی صحابہ کہتے ہیں ہم منظر دیکھ کر عجیب سے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے ساتھ یہ کیا معاملہ کر رہے ہیں پھر تھوڑی دیر کے بعد ان بوڑھی عورت نے کچھ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدام صحابہ موجود ہیں جانسار صحابہ موجود ہیں آپ نے ان سے کچھ نہیں فرمایا خود اٹھے اور اندر گھر میں تشریف لے گئے صحابہ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا تو پانی کا پیالہ خود لے کر آ رہے ہیں خود پانی کا پیالہ لے کر آتے ہیں تھوڑی دیر بات چیت چلتی ہے پھر وہ بوڑھی عورت کھڑی ہوتی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے ہیں اور کس طرح کہ وہ بوڑھی خاتون آگے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہیں اور ان بوڑھی خاتون کا جو سامان ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہے کس انداز سے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج متحرات کو ازواج بلاتے ہیں آوازیں دے کر اے فلانی آ جاؤ اے فلانی تم بھی آ جاؤ اے فلانی تم بھی آ جاؤ اور اپنی بیٹیوں کو صاحبزادیوں کو بلاتے ہیں آ جاؤ ان کی خدمت کر لو اور جنت کما لو صحابہ کہتے ہیں دو تین دن کے بعد ہم نے منظر عجیب دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلتے ہیں وہ بوڑھی عورت آگے آگے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے پیچھے ہیں اور ان کا سامان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اونٹ پر سوار کرایا اور سامان اس پر لاد دیا تھوڑی دور تک رخصت کر کے واپس تشریف لائے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یہ تو بتائیے ماجرا کیا تھا یہ کون تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میری رضائی ماں تھی بچپن میں انہوں نے میری خدمت کی تھی آج جب یہ میرے پاس پاس آئی ہیں تو محمد نے ان کا حق ادا کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچئے کہ والدین کے حقوق کی کتنی نگرانی فرمائی گئی ہے ایک روایت میں آتا ہے ایک صحابی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک کسی دوسری بستی میں تشریف لے گئے عصر کی نماز کا وقت تھا عصر کی نماز سے فارغ ہوئے تو وہاں ایک قبر تھی وہ کیا دیکھتے ہیں کہ اس قبر سے یہ میں روایت سنا رہا ہوں حدیث مبارکہ میں آتی ہے یہ بات یہ اپنی طرف سے گھڑ کر کوئی بات نہیں کر رہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں وہ بیان کر رہے ہیں اپنا آنکھوں دیکھا واقعہ کہ اس قبر سے ایک آدمی نکلا جس کا چہرہ گدھے کا تھا اور قبر پھٹتی ہے وہ نکلتا ہے اور تین دفعہ اس طرح ہن ہناتا ہے جس طرح کے گدھا ہن ہناتا ہے اور وہ اس کے اندر چلا جاتا ہے انہوں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے تو بتایا گیا کہ دیکھو وہ فلانی دور جو بیٹھی ہوئی ہے عورت جو روئی جو ہے کاٹ رہی ہے یہ اس کی ماں ہے یہ شخص شرابی کبابی تھا اور جب نشے کی حالت میں آیا کرتا تو اس کی ماں اس کو کہتی کہ اللہ کا خوف کر اللہ سے ڈر ایک دن جب یہ آیا اور اس کی ماں نے اس کو یہی کہا کہ اللہ کا خوف کر اللہ سے ڈر تو اس نے ماں کو کہا چپ کر تو گندھے کی طرح ہی نہیں ہے اس دن اس کی وفات ہوئی اور اس دن سے لے کر آج تک اس کو اللہ نے عبرت کا نشان بنا دیا ہر روز عصر کے وقت یہ اپنی قبر سے نکلتا ہے اور تین دفعہ یہ اس طرح ہنہناتا ہے جس طرح گدھا ہنہناتا ہے اور اس کی قبر دوبارہ بند کر دی جاتی ہے اللہ ہمیں پناہ میں رکھے اپنے والدین کی خوب قدردانی کی توفیق اللہ سے مانگتے رہیے خوب مانگنے کی ضرورت ہے تو دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک اللہ کا خوف بہت ضروری ہے اور ایک والدین کی اطاعت بہت ضروری ہے اللہ کا خوف میں نے بتایا کہ خوف کیا چیز ہے کہ جب یہ خوف بڑھ جاتا ہے تو گناہ خود بخود کم ہو جایا کرتے ہیں امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بحث لکھی ہے کہ کس وقت خوف غالب ہونا چاہیے اور کس وقت اللہ سے امید غالب ہونی چاہیے اللہ کا خوف وہ فرماتے ہیں جب جوانی کا زمانہ ہو قوت ہے طاقت ہے ہمت ہے اسباب ہے گناہ پر قدرت مکمل موجود ہے وہ فرماتے ہیں اس وقت خدا کا خوف غالب ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا نفس سوائے خوف خدا کے گناہوں سے رکنے والا نہیں اور جب بڑھاپا آ جائے آز آزا ڈھیلے پڑ جائیں اور قوت اور ہمت اسباب ختم ہو جائیں مایوسی کا زمانہ شروع ہو جائے تو اس وقت اللہ سے امید کو قوی کرنا چاہیے اور فرماتے ہیں کہ جب خوشی کا موقع ہو تو اس وقت بھی اللہ کے خوف کو غالب کرو شادی بیاہ کے اندر اللہ کا خوف نہ ہونے کی وجہ سے آپ یہ گاجے باجے دیکھتے ہیں اگر اللہ کا خوف ہوتا تو یہ وہ رات ہے جس کے اندر اللہ نعمت عظما عطا فرما رہے ہیں روایت کے مطابق جب آدمی کا نکاح ہوتا ہے تو اس کا ایمان کامل ہوتا ہے اس وقت آدمی کو سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے خوف کو غالب کروں اور اللہ کے خوف غالب کر کے اس گاجے باجے سے بچ جاؤں اور جب غمی کا موقع ہو تو اپنے اوپر اللہ سے امید کو غالب کرنا چاہیے تیسرا تیسری وہ جگہ یہ لکھتے ہیں کہ جب آدمی کے صحت کا زمانہ ہو تو صحت کے موقع پر اللہ کا خوف غالب ہو اور جب بیماری کا زمانہ ہو تو اللہ سے امید غالب ہونی چاہیے ایک بزرگ اللہ والے عارف کیا فرماتے ہیں بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ میں اپنے تمام سکھوں کو اس ایک دکھ پر قربان کرتا ہوں میں اپنے سارے سکھوں کو اب ایک دکھ پر قربان کرتا ہوں جو دکھ مجھے میرے یار سے ملا دیتا دیکھیے کیسا یار سے ملایا جاتا ہے جیسے ہی غم بڑھتا ہے ہم فوراً اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں مساجد کی طرف آ جاتے ہیں مقصد بھی آزمائش کا یہی ہوتا ہے اللہ بھٹکے ہوئے کو راستہ دکھانا چاہتے ہیں بلکہ میں عرض کرتا ہوں اللہ پاک اپنے کو اپنا بنانا چاہتے ہیں اس لیے آزمائش دیتے ہیں قربان جائیے اس رب پر اس مولا پر اس دوست پر جو مولا ہمیں پریشانیوں کی زنجیروں میں جگڑ جگڑ کر اپنی طرف کھینچتا ہے یہ تو رب کا خوب احسان کریم ہے ہم پر اور کیا عجیب بات قرآن کہہ رہا ہے اللہ علی المومنین اللہ نے کہہ دیا ونحن اقرب الی من حبل الورید میں تمہاری شہرت سے زیادہ تم سے قریب میں تمہارا دوست اللہ علی المومنین کسی بزرگ کا قول ذکر نہیں کر رہا قرآن کہہ رہا ہے اللہ خود کہہ رہے ہیں میں تمہارا دوست ہوں اب تمہارا کام کیا ہے تم میرے دوست بن جاؤ کتنی آسان سی بات اگر اللہ یہ فرماتے پہلے مجھے دوست بناؤ اپنا کتنا مشکل ہوتا بندوں کے لیے ہم عاجز ہو جاتے کیونکہ ہماری عبادتیں اس قابل نہیں تھی کہ ہم اللہ کو دوست بنا سکتے اللہ نے کہہ دیا میں تمہارا دوست ہو چکا ہوں تم بھی میرے دوست بن جاؤ ایک اللہ والے حرم شریف میں بیٹھے ہوئے تھے عرض کی اللہ سے یا اللہ آپ نے تو فرمایا ہے کہ میں شہرت سے زیادہ قریب ہوں پھر آپ حرم کیوں بلاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے الہامی جواب ملا اے میرے پیارے بندے میں تو تمہارے قریب ہوں ہی تم کو قریب کرنے کے لیے اپنے گھر میں بلاتا ہوں تم کو قریب کرنے کے لیے یہاں بلاتا ہوں تو یہ آزمائش یہ اللہ پاک کا کرم ہے کہ ہم جیسے گناگاروں کو ان آزمائش کی زنجیروں میں لپیٹتے ہیں اور اپنی طرف کھینچ لیا کرتے ہیں یہ تو اللہ کا کرم ہے یہ تو اللہ کی دوستی کا معاملہ ہے بندے کے ساتھ شکر گزاری کا موقع ہے نہ شکری کا موقع نہیں ایک ب... نوجوان ایک اللہ والے کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا کہ حضرت بد نگاہی کا گنا جاتا نہیں میں نے بڑی کوششیں کر لی نوافل پڑھ لیے روزے رکھ لیے سب کچھ کر لیا سب کچھ کر کے دیکھ لیا لیکن مجھ سے یہ بد نگاہی کا گنا جاتا نہیں انہوں نے فرمایا اچھا اس کا جواب دوں گا لیکن تمہیں ایک کام کرنا ہوگا کام یہ کرنا ہوگا کہ اس بازار کے کونے پر دوسرے سرے پر ایک بزرگ رہتے ہیں ان کو دودھ کا پیالہ دینا ہوگا لیکن اس شرط کے ساتھ خیال کرنا کہ دودھ کا پیالہ بھرا ہوا ہوگا اس میں سے ایک قطرہ بھی چھلکنے نہ پائے اور تمہارے ساتھ تمہاری نگرانی پر میں ایک نوجوان مسٹنڈے کو ساتھ کروں گا اگر اس میں سے ایک قطرہ بھی پڑا تمہیں دس جوتے مارے گا وہ تمہیں وہ دس جوتے مارے گا اور تم نے گزرنا بازار سے ہے ان بزرگ نے وہ پیالہ لبا لب بھرا اور اس کو دے دیا اب یہ بڑے احتیاط سے صرف پیالہ دیکھے جائے اور خیال کے اگر ایک قطرہ بھی گرا تو یہ جو میرے ساتھ نگران چل رہا ہے یہ تو مجھے دس جوتے مارے گا بےزتی ہو جائے گی خیال بار بار بار بار دودھ دودھ کا کا بڑی ہی احتیاط کے ساتھ ڈرتے ہوئے خوف کے ساتھ خوف کے عالم میں اس نے وہ پیالہ ان بزرگ تک پہنچا دیا پہنچا کر واپس آیا اور کہا حضرت میں نے بالکل آپ کی شرط کے مطابق وہ پیالہ وہاں پہنچا دیا ان بزرگ نے کہا کہ کیا تم نے اس دوران حسینوں کے چہرے دیکھے کتنے چہرے تمہیں نظر آئے کہاں کیا حضرت کہاں دیکھتا میں میں تو صرف دودھ کا پیالے کو دیکھ رہا تھا کہ اگر چھلک جاتا تو بھرے بازار میں دس جوتے پڑتے اور میری بےزتی ہو جاتی ان اللہ والے نے فرمایا اسی طرح ہر مومن کے سینے کے اندر اللہ نے ایمان سے بھر دیا ہے ایمان کے دودھ سے اس دل کو لبریز کیا ہے کہیں قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ یہ گناہوں کی وجہ سے چھلک چکا ہو اور قیامت کے روز پوری مخلوق کے سامنے ہماری رسوائی ہو جائے جس طرح تمہیں اس دودھ کا خیال تھا اسی طرح اپنے اس ایمان والے دودھ کا بھی خیال کرو ایمان والے دودھ کا بھی خیال کرنے کی ضرورت ہے خوف کے کئی درجات ہیں ایک عوام الناس کا خوف میرے جیسے لوگوں کا خوف کیا خوف گناہ کیا ہے تو سزا ملے گی ایک ہوتا ہے صالحین کا خوف یہ اس سے اعلی درجے کا ہوتا ہے صالحین کا خوف یہ کہ اعمال صالحہ ساری زندگی کرتے ہیں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کیا کہا اعمال کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں اعمال کرتے رہتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کس بات پر کہ جس طرح کے عمدہ اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جانے تھے ویسے عمدہ اعمال مجھ سے نہ ہو سکے تو کیا معاملہ ہوتا ہے کانو من اللیل ما جعون ساری رات اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں اور پھر وہ بال اسہار یستغفرون اور جب شہری کا وقت آتا ہے صبح تحجد بالکل ختم ہونے کو ہوتی ہے تو اللہ کے سامنے ایسے روتے ہیں جیسے کہ ساری رات کبیرہ گناہ کیا ہو ایسے روتے ہیں جیسے ساری رات کبیرہ گناہ گنا کیا ہو تو صالحین کا خوف یہ کہ اعمال صالحہ تو کرتے ہیں لیکن اعمال صالحہ کرنے کے بعد ڈرتے رہتے ہیں ڈرتے رہتے ہیں کہ نہ جانے قبول ہو یا نہ ہو عثمان خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ سم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں کریانہ کی دکان تھی اس سے کیا معلوم ہوا کہ آدمی کریانہ کی دکان میں بھی بیٹھ کے اللہ والا بن سکتا ہے ہمیں تو اللہ نے ایسا دین دیا گھر سے نکلیے نوکری کے لیے حلال کمانے کے لیے نیت کیجئے کہ مجھے میرے اللہ نے حکم دیا ہے کہ حلال کماؤ چنانچہ جب تک آدمی حلال کماتا رہے گا اس نیت سے اس کو ثواب ملتا رہے گا اس کے لیے ثواب لکھا جاتا رہے گا تو بتا رہا تھا عثمان خیر آبادی ان کے کریانے کی دکان تھی اس زمانے میں چاندی کے سکے چلا کرتے تھے جب چاندی کے سکے پیسے لکھائی مٹ جاتی تو اس کو کہا جاتا تھا کھوٹا سکا یہ کھوٹا سکا بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے کھوٹا سکہ دیتے یہ پہچان جاتے کہ یہ سکہ کھوٹا ہے آگے چلے گا نہیں اس کے باوجود وہ کھوٹا سکہ رکھ لیتے اور اس اس کا مطلوبہ سامان کے حوالے کر دیتے یہ ساری زندگی کا ان کا معاملہ رہا جب موت کا وقت قریب آیا ملک الموت نظر آنے لگے چارپائی پہ لیٹے ہوئے تھے اٹھ کر بیٹھ گئے اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اے میرے مولا اے میرے مولا میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا ہوں اے میرے مولا آج عثمان سے کھوٹے اعمال قبول کر لے اے میرے مولا آج عثمان سے کھوٹے اعمال قبول کر لے یہ ہوتا ہے معاملہ صالحین کا کہ عمل کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں اس کے باوجود ڈر اور خوف اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے اور بڑھتا جاتا ہے آپ سوچئے کیوں نہ ڈر اور خوف و قبولیت کا آج میں اور آپ ایک کیلے کے ٹھیلے پر جائیں سڑا ہوا کیلا ہم کنچیوں سے دیکھتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں ٹھیلے والا ہمیں کتنی دفعہ دے مفت بھی دے تو ہم اس کو قبول نہیں کیا کرتے تو جس رب نے ہمیں ساری نعمت ادا فرمائی وہ ہم سے کھوٹے اعمال کیسے قبول کرے گا اللہ نے پیدا ہی اس لیے فرمایا کہ اچھے اعمال کر کے لے کے جائیں کیا فرماتے اللہ اللہ خلق الموت والحیات لیبلوکم زندگی اور موت کیوں پیدا کی لیا بولو حکم محسن اعمال